عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت ما قطع تم من لینتن او ترک تو منہا قائماتن علا اصول کی تفسیر میں فرماتے ہیں لینتن سے مراد کھجور کے درخت ہیں اور و لے یجزی الفاسقین تاکہ اللہ فاسقوں کو ذلیل کرے کے بارے میں کہتے ہیں اس کی ذلت یہی ہے کہ مسلمانوں نے انہیں ان کے قلوں سے نکال بھگایا اور مسلمانوں کو یہود کے کھجور کے درخت کاٹ ڈالنے کا حکم دیا گیا تو ان کے دلوں میں یہ بات کھٹکی مسلمانوں نے کہا ہم نے بعض درخت کاٹ ڈالے اور بعض چھوڑ دیے ہیں تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ ہم نے جو درخت کاٹے ہیں کیا ہمیں ان کا کچھ اجر و ثواب ملے گا اور جو درخت ہم نے نہیں کاٹے ہیں کیا ہمیں اس کا کچھ عذاب ہوگا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ماں قطع تم من لینتن اور ترک تو منہ ہا قائماتن اللہ اصول ہا تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی تھا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو تین یہ حدیث صحیح ہے